مالک نے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جانور ایسے ہیں کہ احرام باندھنے والے پر انہیں قتل کر دینے میں کوئی گنا نہیں ہے کوا چیل بچھو چوہا اور کاٹنے والا کتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بہتر